جب یاسر عرفات سودا کرنے جا رہا تھا فلسطین کا ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اللہ اسلامی نام رکھنے والا بھی اتنا گر سکتا ہے ہاں یہ دنیا کی چمک بہت ظالم ہے یہ وہوا بٹورنے کا شوق بہت خناس ہے کاش یاسر عرفات تو نے مسجد اقسا کی حرمت پہ مر مٹنا گوارا کیا ہوتا آج یہ سارا مجمع تجھے سلام پیش کر رہا ہوتا آج امت مسلمہ تجھے سلام کر رہی ہوتی مگر تو فائل بغل میں دبا کے پہنچا اور ان ظالموں سے معاہدہ کیا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کا معاہدہ کچھ نہیں ہوتا تو جب مسجد اقسا کا سودا کر رہا تھا تو جب اپنی کپ کپاتی ٹانگوں سے بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دے رہا تھا مجھے سید را فاروق اعظم یاد آ رہے تھے جو ایک اونٹ پہ بیٹھ کے آئے تھے جسم مبارک پہ پیون تھے سترہ پیون والے کپڑے پہن کے میرا فاروق اعظم اسلامی یلغار لے کے بیت المقدس آیا تھا غلام اونٹ پہ بیٹھا تھا فاروق اعظم کے ہاتھ میں نکیل تھی اور مسجد اقسا کا بیت المقدس کا مجاور کب کب آتے ہاتھوں سے چابیاں امیر المومنین کے قدموں میں دے رہا تھا امیر المومنین آپ نے سوکھی روٹیاں کھائی تھی آپ نے کپڑوں پہ پیوند لگائے تھے آپ نے پتھر کو تکیا بنایا تھا آپ نے کھجر کے موٹے کپڑے پہنے تھے مگر آپ نے اسلام کو عروج بخشا مسجد اقسا کو آزاد کرایا ہم شرمندہ ہیں امیر المومنین ہم شرمندہ ہیں ہم آپ کی خون سے سجائی ہوئی ان شموں کی بھی حفاظت نہ کر سکے ہمارے حکمران کمزور ہو بزنس مین بن گیا ہم ڈر گئے موت سے ڈر گئے پھر ہم سے بیت المقدس چھین لیا گیا اور وہ جبینے جو وہاں سجدہ کیا کرتی تھی خون میں تر بتر ہو گئی